سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ ایک روایت میں ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور ان کو قبریں نہ بنا لو حدیث نمبر دو ہزار چوالیس مسنت احمد